جاتے ہیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے تجویز کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے اور علوم حاصل کرنے کے لیے فکر مدینہ کی سعد عادت پانے کے لیے سورت الملک ملک کی تلاوت لابنے کے لیے مدر المدینہ مدینہ الحمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ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 تسلسل کے ساتھ ہمارا سبق جاری و ساری تھا آج آپ صفحہ نمبر اٹھائیس یہ کھول لیں صفحہ نمبر اٹھائیس سبق نمبر سولہ صفحہ نمبر اٹھائیس سبق نمبر سولہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جلدی جلدی اپنے فائدے لے لیں اور انتہائی توجہ کے ساتھ اسکرین کے سامنے بیٹھ جائیے بچے بڑے بوڑھے گھر کے تمام افراد توجہ کے ساتھ اس سلسلے کو دیکھیں ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی مٹی میٹھی اسلامی بھائی اور مدری چینل کے ناظرین آج کی جو تختی ہے اس کا نام آپ اسکرین پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے تفخیم و ترقیق کیا نام ہے اس کا تفخیم و ترقیق مدری چینل کے ناظرین بھی ایک دفعہ دوہرا دیں اس کا نام کیا ہے تفخیم اور تفریح اب اس کے نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدری پھول تحریر ہے اس وقت آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں کہ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے تفخیم کے معنی حرف کو کیا پڑھنا ہے پر یعنی موٹا پڑھنا اور ترقیق کے معنی باریک ٹھیک ہے اچھا اب آپ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ کون کون سے حروف موٹے پڑے جاتے ہیں چونکہ ہم نے تو موٹے حروف جو سیکھے تھے ان کا نام کیا ہے حروف مستالیہ اور آپ اس وقت اسکرین پر حروف مستالیہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے دوسری تختی کے اندر پڑھے تھے کہ حروف مستالیہ کتنے ہیں کون کون سے تو کیا آیا ان کے علاوہ بھی کوئی اور لفظ موٹے پڑے جائیں گے تو جی ہاں ان کے علاوہ بھی کچھ لفظ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑے جائیں گے اور وہ تین ہیں یہ آپ مدنی پھول ملاحظہ فرما رہے ہیں مدری پھول نمبر دو جو قاعدے کی تختیمی تحریر ہے کہ تین حروف الف لام را یہ کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں اب الف کب پر اور کب باریک پڑا جاتا ہے یہ انتہائی آسان ہے تو یہ آپ اس وقت کی مدنی پھول نمبر تین ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنی اسکرین پر کہ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے فار ایگزامپل کیا آ جائے اور اسے ہی آ جائے ٹھیک ہے نا یا یہ جو لام اور را جب پر ہوں یہ کوئی یہی انہیں میں سے کوئی لفظ آ جائے تو الف کو کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے ٹھیک ہے نا الف کو کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے اگر پر لفظ آئے الف سے پہلے تو الف کو کس طرح پڑھیں گے پر پڑھیں گے اور اگر الف سے قبل الف سے پہلے باریک حرف آ جائے تو الف کو کس طرح پڑھیں گے باریک پڑھیں گے کتنا آسان قاعدہ کہ اب آپ مدری چینل کے ناظرین بھی دوہرائیں کہ الف سے پہلے پر حرف آ جائے موٹا حرف آ جائے تو الف کو کس طرح پڑھنا ہے پر پڑھنا ہے اور الف سے قبل باریک حرف آ جائے تو الف کو کیسے پڑھیں گے باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور دوسرا بھی آج ہم قاعدہ سیکھتے ہیں الف کا تو بہت آسان تھا بہت چینل کے ناظرین بھی بہت بالکل آسان ہے تو آئیے کچھ اور بھی سبق لے لیتے ہیں انشاءاللہ دوسرا لفظ کون سا ہے لام کون سا ہے لام اب سنیے کون سا لام کب پور پڑا جاتا ہے توجہ جیسے سنیے گا صرف اس میں جلالت اس وقت آپ اسکرین پر یہ مدنی پھول دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جلالت لفظ اللہ عز و جل کے نام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑیں گے یعنی موٹا پڑیں گے یعنی کیا پڑیں گے موٹا پڑیں گے اس کو آپ آسان زبان میں سمجھیے کہ لفظ اللہ کے لام سے قبل پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کے نام کو کیا پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے اور آگے دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے اور اس میں جلالت اللہ کے نام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے نام کو باریک پڑیں گے اور یہ لفظ اللہ ہے اس کے نیچے اس سے قبل اس سے پہلے اگر زیر ہو تو کیا پڑیں گے باریک باریک پڑیں گے چلیے آپ کو یاد کرنے کا ایک آسان نسخہ بھی عرض کرتا ہوں آپ یوں یاد رکھیے کہ اوپر کی جو دونوں حرکتیں ہیں زبر کا لگتا ہے اوپر لگتا ہے پیش کا لگتا ہے اوپر لگتا ہے تو اوپر کی جو دونوں حرکت ہے اس میں کیا پڑھنا ہے پور پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے اور جو حرکت نیچے لگتی ہے نیچے کون سی حرکت لگتی ہے اس میں کیا پڑھنا ہے مدری چینل کے ناظرین بتائیں باریک لگتا ہے باریک پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو آئیے کچھ یہ اس قاعدے کی دہرائی کر کے ان شاء اللہ تختی شروع کرتے ہیں اسلامی نبی ان شاء اللہ دوہرائیں گے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ دوہرائیں کہ یہ جو تختی ہے اس کا نام کیا ہے تفخیم اور ترقی تفخیم کے معنی کیا ہے پر یعنی موٹا پڑنا اور ترقیق کے معنی کیا ہے ترقیق باریک اچھا کون کون سے حرف کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑ جاتے ہیں الف لام اور آج ہم نے کون کون سے لفظ کے متعلق سنا الف اور لام حرف کون کون سے حرف کے متعلق سنا الف اور اچھا الف کب پر پڑا جاتا ہے کہ اگر الف سے پہلے کوئی پر لفظ آ جائے کوئی موٹا لفظ آ جائے تو الف کو کیا پڑھیں گے پر پڑھیں گے اور اس سے پہلے کوئی باریک لفظ ہو تو الف کو کیا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے اچھا لام کے اندر کیا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر آ جائے تو لام کو کس طرح پڑھیں گے پر پڑھیں گے مدنی چینل کے ناظرین ہے اگر پیش آ جائے تو کس طرح پڑھیں گے اور پڑھیں گے اور اگر زیر آ جائے تو کس طرح پڑھیں گے باریک پڑھیں گے اچھا یہ دیکھیے اس کے اندر ایک اور مدنی پھول ہے جو آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑے جائیں گے ٹھیک آئیے تختی شروع کرتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی انتہائی توجہ کے ساتھ تختی پڑھیے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال جی آپ بتائیے اس میں اس لفظ کو پر پڑا جائے گا یا باریک پڑا جائے گا حضرت یہاں پہ کولا میں الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے قوف ہے تو اسی لیے حروف مستعلیہ کی وجہ سے اس الف کو پر یعنی کہ موٹا پڑیں گے سبحان اللہ اچھا اور یہ لام بھی ہے اور یہ لام کون سی ہے لفظ اللہ کی لام نہیں ہے اس لیے اس کو کس طرح پڑھیں گے پڑھیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھیے سروتا اچھا اب میں یہاں پہ ایک بات آپ کو بتانا بھول گیا وہ مدنی چینل کے ناظرین بھی اب سنی کہ وہی راگ کے حوالے سے آ گیا ابھی آپ صرف اتنا یاد رکھیں آج کے لیے انشاءاللہ یہ راگ کے متعلق تفصیل آپ آئندہ سبق میں سنیں گے ان شاء مدری چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں کہ جس طرح ہم نے لام کا کیسے سنا کہ لام لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑے گا را کا بھی یہ قاعدہ ہے کہ را سے را کے اوپر اگر زبر پیش ہو را کے اوپر کھڑا زبر یا الٹا پیش ہو راہ کے اوپر اگر دو زبر یا دو پیش ہو یا راہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو راہ کو کس طرح پڑیں گے موٹا گے اتنا آج آپ یاد رکھ لیں اس کے علاوہ جو را کے قاعدے ہیں وہ ان شاء اللہ تعالی بعد میں عرض کروں گا اور اسی طرح راہ کے نیچے زیر ہو یا راہ کے نیچے کھڑی زیر ہو یا راہ کے نیچے دو زیر ہو تو ان صورتوں میں راہ کو کیا پڑیں گے پڑیں گے باریک پڑیں گے اور جو زیر آ جائے تو اس کی دوسری ڈیٹیل ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سماعت کریں گے ٹھیک ہے تو چلیے میں نے بتا دیا کس طرح پڑھنا ہے ہمارے اسلامی میں دوبارہ دہرائیں گے اور یہ جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے رو کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے تو اس کو موٹا پڑیں گے پور گے نہیں ہمارا تعلق کس سے ہے پہلے کون سا لفظ آ رہا ہے زبر کیا حال ہے را اور یہاں را کیا ہے موٹا ہے یا پتلا ہے باریک ہے موٹا ہے موٹا ہے اسی لیے الف کو بھی کیا پڑھیں گے ہم موٹا موٹا پڑیں گے ٹھیک ہے دیجیے سروت اچھا یہی چیز آگے آ رہی ہے پڑھیے سروجن جی حضور آپ دہرائیے ماشاء اللہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین بھی اس سلسلے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ للہ مدرسۃ المدینہ میں صرف یہی نہیں کہ نوجوان اسلامی بھائی ہوتے ہیں بلکہ اس کے اندر بزرگ بھی الحمد شامل ہوتا ہے الحمد للہ دیکھیے آج ہمارے ساتھ بھی بزرگ تشریف فرمائے شامل ہیں اور اس کے علاوہ میں تو جتنے بڑی عمر کے اسلحے بھائی اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں انہیں بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ جھجک نہ کریں آپ نہ گھبرائیں آپ جو ہمارے دعوت اسلامی کے نماز عشاء کے بعد اکتالیس منٹ کے مدرسۃ المدینہ بالغان یہ زیری حلقوں میں مسجدوں میں لگتے ہیں آپ بھی آئیے آپ بھی قرآن پاک سیکھیے کہ یہ ان مدارس کا قیام دراصل ہم سب کو قرآن پاک سکھانا ہے اس میں عمر کی کوئی قید نہیں بالغ افراد چاہے جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو سفید داڑھی کیوں نہ ہو انشاءاللہ ان کو بھی ہم پاؤں دبا دبا کے انشاءاللہ ان کے پن کو پڑھائیں گے کہ نہیں حضرت اس طرح نہیں اس لیے اس کو اس طرح پڑھنا ہے اس طرح پڑھنا ہے اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں سیکھا ہوا ہوں میں سیکھا ہوا ہوں تو اب اس پر اتاب ہے پڑھنے پر اور اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں تو اسی حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے کہ جس کا مفہوم کہ اطلب العلم من المہدی کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لاہد تک وہ اپنے آپ کو طالب علم رکھے کہ نہیں میں طالب علم ہی ہوں اور میں علم سیکھتا رہوں گا حتیٰ کہ قبر کے اندر چلا جاؤں تو ان شاء اللہ اس کی غلطی غلطی پر پکڑ نہیں ہے تو ہمیں کوشش زمانہ کوشش میں رہنا ہے ہم چاہے کتنے آگے کیوں نہ جائے زمانہ کوشش کی اغلاق پر زمانے کوشش کی غلطیوں پر پکڑ نہیں ہے ٹھیک ہے ان شاء اللہ تبارک تو ہمارے بزرگ بھی الحمد للہ تشریف لائے ماشاء اللہ ہمارے درمیان ہم سب سے ظاہر بات عمر میں بڑے ان شاء اللہ یہ بھی ابھی سنائیں گے کہ یہاں پہ یہ الف موٹا پڑا جائے گا یا باریک پڑا جائے گا چلے اس لفظ کو آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں سراجن جی حضرت ارشاد فرمائیے الف موٹا پڑیں گے یا باریک باریک پڑیں گے الف کو موٹا پڑیں گے موٹا پڑیں گے پہلے راہ اور راہ کے اوپر کیا ہے زبر ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آگے بڑھیے کان حضرت آپ کو آسان ملا ہے ماشاء اللہ کہ آج یہ اس میں کیا پڑھیں گے الف باریک ہوگا یا موٹا پڑھیں گے یا کانا میں الف سے پہلے باریک لفظ ہے اس لیے الف کو باریک پڑھیں گے سہار اللہ ماشاء اللہ آگے پڑھیے مالن مالن اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام میں بتائیں گے کہ یہاں پہ الف کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے حضور یہاں پہ الف سے پہلے باریک لفظ ہے میم جی یہاں پہ باریک پڑھیں گے سبحان اللہ مفازن مفازن جی حضرت آپ ارشاد فرمائیے اس میں الف کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے حضرت اس میں جو ہے الف سے پہلے باریک لفظ ہے جی۔ تو اس لیے اس کو باریک پڑھیں گے سبحان اللہ آگے پڑھیے طالب طالب اللہ ہمارے اسلامی بھائی بتائیں گے کہ اب یہاں پہ الف کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے چلیے بتائیے حضرت یہاں پر الف سے پہلے تو موٹا عرف ہے تو اس لیے یہاں پر الف کو موٹا پڑھیں گے سبحان اللہ ماشاء اللہ تابو تابو آپ بتائیے اس کو کو الف موٹا پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے یہاں پر الف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے تا اور تا باریک روپ ہے سبحان اللہ آگے بڑھیے خالدن خالدن آپ ارشاد فرمائیں یہاں پر الف سے پہلے جو ہم مستعلیہ میں سے ماشاء اللہ اس لیے اس علیف کو موٹا ماشاء اللہ آگے بڑھیے عابدن مدری چینل کے ناظرین بھی اس بات کا خیال رکھیں آئین کا مخرج صحیح ادا ہو عابدن جی حضور جی فرمائیں یہاں پر علیف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے آئین باریک حرف آ رہا ہے ماشاء اللہ اس کو سبحان اللہ ماشاء اللہ آگے بڑھیے غوثقن اب آپ فرمائیں حضرت یہاں پر الف کو پر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے حروف مستعلیہ میں سے حرف غین آ رہا ہے سبحان اللہ مش اس لیے یہاں پہ الف کو پر یعنی کہ موٹا موٹا پڑھا جائے سبحان اللہ آگے بڑھتے ہیں تعامن تعامن آپ بتائیے ذرا الف سے پہلے عین ہے اس کو حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے اس جی۔ لیے اس کو باریک پڑھیں گے ہاں سبحان اللہ کے لیے سبحان اللہ آئین باریک لفظ ہے تو اس لیے الف کو بھی باریک پڑھا جائے گا تو آمین تو مجھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین آج ہم نے سبق نمبر سولہ کی دو لائنیں پڑھی اور اس کے اندر کس کا ہم کس کے متعلق ہم نے پڑھا الف کے متعلق اچھا میں نے آپ کو قاعدہ لام کا بھی پڑھا دیا ہے اب چونکہ ابھی ہم نے درس بھی سننا ہے فکر مدینہ بھی کرنی ہے انشاءاللہ شاء دعا بھی مانگیں گے ہم اب انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں لفظ اللہ کے لام کی مشق اسی تختی میں آگے ہے یہ انشاءاللہ تبارک و ہم کریں گے اور مدری چینل کے ناظرین بھی یہ آگے کے آگے کی لائنز ہیں آگے کی تین لائنز یہ سمجھے آپ کا ہوم ورک کہ آپ نے ان دو کو اور پکا کرنا ہے اور تین کی تیاری کر کے آنی ہے ان شاء اللہ آپ اس ٹائم ابھی تیاری کر کے آئیں گے نا ان شاء اللہ ان شاء اللہ آئیے درس فیضان سنت سنتے ہیں الحمد للہ رب على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ مجھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آ کر توجہ کے ساتھ درد سنیے کے لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے یہ کہا جز اللہ محمدن محمد محمد اہل محمدم ماحل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 آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نمک اس لیے استعمال نہیں فرماتے تھے کہ نمک کی وجہ سے کھانا لذیذ ہو جاتا ہے اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ لذتوں سے دور رہتے تھے واقعی قورمہ بریانی وغیرہ میں چاہے ہزار مسالہ جات ڈالیں اگر نمک نہیں ڈالیں گے تو کھانے کا سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا یہ بھی یاد رہے کہ نمک کی ایک مخصوص مقدار بدن انسانی کے لیے ضروری ہے اور یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ بغیر نمک استعمال کیے زندہ تھے تستر شریف میں واقع آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مکان علی شان کو لوگ بیت السبا یعنی درندوں کا گھر کہتے تھے کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی کے یہاں بکثرت درندے شیر چیتے وغیرہ حاضر ہوتے تھے اور آپ رحمت اللہ تعالی گوشت کے ذریعے ان کی ضیافت فرماتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ آخری اور میں اپاہج ہو گئے تھے مگر جب نماز کا وقت آتا تو ہاتھ پاؤں کھل جاتے اور نماز سے فارغ ہو جاتے تو حسب سابق معذور ہو جاتے اللہ جل کی ان پر رحمت ہو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 فوراً بخار جاتا رہا اس سے رہا نہ گیا کھول کر جو دیکھا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا دل میں وسوسا آیا کہ یہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے عقیدت میں کمی آتے ہی فوراً بخار لوٹ آیا گھبرا کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر غلطی کی معافی چاہی انہوں نے تعویذ بنا کر اپنے دستے مبارک سے باندھ دیا بخار فوراً چلا گیا اب کی بار دیکھنے کی ممانعت نہ فرمائی تھی مگر ڈر کے مارے کھول کر نہ دیکھا بلاخر سال بھر کے بعد جب کھول کر دیکھا تو وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھی اللہ عز و جل کی ان پر رحمتیں ہوں ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو صلو علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں واقعی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بڑی برکتیں اور اس میں بیماریوں کا علاج بھی اس شکایت سے درس ملا کہ بزرگان دین علیہ رحمت اللہ المبین اگر کسی مبا بات سے بھی منع کر دیں تو سمجھ نہ آنے کے باوجود بھی اس سے باز رہنا چاہیے یہ بھی درس ملا کہ تعویذ کھول کر نہیں دیکھنا چاہیے الحمدللہ للہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مجلس سے تعویذات اور مکتوبات اطاویہ بھی ہے اور اس سے الحمدللہ مہینے بھر میں بلا مبالغہ ہزاروں بھائی فیض پاتے ہیں پورے ملک میں الحمد للہ بلکہ بیرون ملک بھی اس کی بستیں موجود ہیں تو اس ٹائم بھائی تاویز وغیرہ حاصل کرتے ہیں تو جو بند تاویزوں پہننے وغیرہ کے اس کو کھول کر نہ دیکھا جائے اس سے اعتقاد متزلزل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے پھر اس کی طے کرنے کے مخصوص طریقے کے ساتھ ساتھ لپیٹنے کے دوران بعض اوقات کچھ پڑا ہوا بھی ہوتا ہے لہذا کھول کر دیکھنے سے اس کے فوائد میں کمی آ سکتی ہے اور میں آپ کو میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت کی کرم مت سنا الحمدللہ الحمد للہ ایک مریضہ ہیں ان کا مرض بے انتہا شدت اختیار کر گیا تھا میرے شیخ طریقہ امیر علیہ سنت نے ایک مرتبہ کینسر کی مریض ہیں ان کے لیے ایک پلین کاغذ پر لفظ اللہ لکھ کر بھیجا شدید تکلیف میں تھی اس تعویذ کو پانی میں ڈال کر اس کا پانی اس مریضہ کو پلایا گیا الحمد للہ اس وقت ان کا وہ درد جاتا رہا تو یہ اللہ والوں کے لکھنے میں کمال ہے تو الحمد للہ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمہ کے مدنی ماحول میں بکثر سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے اپنے اپنے ملکوں شہروں کے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے چلمد للہ یوروپین کنٹریز یوروپین ممالک یو کے وغیرہ میں بھی یہ سلسلے اب تو دیکھے جاتے ہیں تو آپ اسلامی بھائیوں سے بھی التماس ہے کہ ان سلسلوں کو آپ دیکھتے رہیے اور اس کا وقت ایک متعین کر لیں اور اسے یاد رکھیں اور جب یہ آئے تو گھر کے بچوں کو بڑوں کو سب کو اکٹھا کر کے یہ سلسلہ دیکھیں اور مدری چینل تو کا تو ہر سلسلہ الحمد للہ نور اللہ نور ہے دیکھتے رہیے کا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 صدقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم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 فيها سمعوا لها شيخا وهي تكور تجاد تميز من الغيب كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نسل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو لنا نسمع ونعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحطا لأصحاب السعير إن الذين يشعر ربهم بالغيب لهم مصرة وأجر كبير وأسروا قولهم أو اجهروا به إنه عليم ذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيق الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يكسف بكم الأرض وإليه تمور أم أمنتم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبب ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عدو ونور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداه يمشي على صراط مستقيم قل قل هو هو الذي الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ذرأكم وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إنما العلم عند الله الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه سيئت وجوه الذين كفروا وطين هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله أولاد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 ہماری ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مفرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے دے ہم سب کو پانچوں نمازیں با جماعت تقبیر اللہ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما سچا پکا عاشق کے رسول بنا دے والدین کا فرما بردار کر دے ہمارے والدین کو صحت عطا فرما عافیت نصیب فرما یا اللہ جتنے اسلائیں بھائی اس مدرسے میں شامل ہیں مدنی چینل کے ناظرین اس وقت نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں اس سلسلے کو ملازہ کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں مولا ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں سب کی قرض داریاں ناچاکیاں مقدمے بازیاں پریشانیاں بیماریاں بے اولادیاں دور فرما سب کے روزی روزگار دکانوں کارخانوں مکانوں کمائیوں میں گسواتے ہیں برکتیں نصیب فرما یا اللہ ہم سب کی جان مال عزت آبرو ہم سب کے ایمان کی فضل اسی سال حج بیت اللہ اور مدینہ طیبہ کی سال میں کئی کئی بار حاضریاں نصیب فرما اسلام کا بول بالا کر دشمنان اسلام کا منہ کالا کر شیخ طریقت تمیر علیہ سنت کے علم میں عمر میں عمل میں وسعتیں برکتیں عطا فرما ان کا فیض ہمارے قلوب پر جاری ہو ساری فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے عرب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی محمد بیادت رحمت اللہ صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزتی اما یصفون السلام علی المرسلین الحمد لله رب العالمين